کا رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو گیا حدیث پاک میں ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش کا اعلان رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں پہلے دھاکے میں کر دیا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت کا اعلان دوسرے دھائے میں دوسرے عشرے میں ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش کا اعلان آخری عشرے میں ہوتا ہے یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روزہ کے شام کے افطار کے وقت دس لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا کیا جاتا ہے دس لاکھ آدمی روزانہ کا اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ رمضان سارا گزر گیا اس کی بخشش کا اعلان نہیں ہوا اور کون سا وقت آئے گا اس کی مغفرت کا اس کی بخشش کا وہ کون سا وقت ہوگا اس کے لیے جب دوبارہ بخشش کے لیے اعلان ہوگا اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اعتکاف کیا روزے رکھے وہ فخر نہ کریں انہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک قبول بھی ہوا کہ نہیں وہ تو ایسا بے نیاز ہے قبول کرنے سے آئے بنی اسرائیل کی ایک کنجری فائشہ بدکار عورت ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی کنواں ہے پیاس میں کتا کھڑا ہے زبان لٹکی ہوئی ہے مرنے کے قریب ہے عورت کی نگاہ پڑی ترس آیا ڈول رسی نہیں اپنے دوپٹے کی رسی بنائی اور اپنے پیر کے جوتے کا ڈول بنایا پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا آواز آئی بدکار عورت تیرا کردار صحیح نہیں تیرا عمل صحیح نہیں تیری نیکی کوئی نہیں پر آپ جو نے میرے پیاسے کتے پہ ترس کھایا رحم کھایا اس کو پانی پلایا جانا نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دی کبھی تم نے بھی سوچا کتے پہ ترس کرنے والے کی ساری عمر کی گناہ معاف ہو گئی تم نے انسانوں پہ ترس نہ کھایا تم نے مسلمانوں پہ ترس نہ کھایا تم نے جانوروں پہ ترس کہاں کھانے تم نے بھائیوں پہ ترس نہیں کھائے وہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے پھر ہم کچھ کر سکیں گے اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں گناگار نہیں میں گناگار نہیں میں غوث ہوں میں کتب ہوں میں ابدال ہوں میں ولی ہوں میں بزرگ ہوں میں ہوں یہ ایک مستقل بیماری ہے بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قابل سمجھنا اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تو یوں کہتا رہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں عمل نہیں علم نہیں کردار نہیں نیکی نہیں تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں تیری رحیمی کا صدقہ مانگتا ہوں یہاں تو پھر میرا پار ہوتا ہے اگر قبولیت ہوتی رمضان المبارک کے اعمال کو عید کے بعد لوگ نماز نہ پڑھتے یکدم چھٹی کر کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں لوگ قبولیت جن جی کا فکر جن لوگوں کو تھا وہ ہر وقت روتے تھے بے شمار صحابہ کرام ایسے گزرے اتنے روئے اتنے روئے دونوں آنکھیں ختم ہو گئی اللہ کے قہر سے ڈر کے اتنے روتے تھے نہ تم اللہ کو جانو نہ اللہ کے قہر کو جانو رونا کس بات کا کس سے رو رہے ہیں ہم انہیں اندازہ تھا کہ مالک کا غضب کتنا ہے اللہ کا قہر کتنا ہے اللہ کا عذاب کتنا ہے قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب اتنا شدید ہوگا اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹکی ہوگی اس پہ اٹھارہ آدمی کھڑے ہو سکے اور پانی پانی پانی کر رہے ہوں گے ان کے جسم سے اتنا پانی پیپ بہ رہا ہوگا ایک ایک آدمی کا بدن تین میل لمبا تین میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا ہوگا پانی پانی کر رہے ہوں گے قرآن کریم کا تھا واردار کی وی يستغيثوا ہو بماء گاس ہو الوجوه ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا بیس شراب اللہ خود کہتا بہت برا ان کو پینا ملے گا ان کا پینا بھی برائی ہے جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی الہی پانی مانگا تھا یہ کیا مل گیا یہ کیا عذاب اور عذاب آ گیا آواز آئے گی فشاری بون من الحمیر فشاری بون شروب یاد رکھو تم بھی تو خیال کرو پچاس سال میں نے جوانی دی چالیس سال تک میں نے جوانی دی طاقت دی علم دیا عقل دی سمجھ دی آنکھیں دی میں نے سب کچھ عطا کیا تھا لیکن اتنا بے ہوشی میں وقت گزارا سارے جان کو سینے سے لگایا میرے قرآن کو تو نے ٹھوکرے ماری هذا نزلهم يوم الدين تم نے میرے قرآن کی مہمانی نہ کی تم نے میرے رمضان کی مہمانی نہ کی تم نے کمائی کی پرواہ کی اگر میں روزے نہیں رکھوں گا روزے رکھوں گا تو مر جاؤں گا اگر مجھے گرمی لگ گئی میں کمزور ہو جاؤں گا میرا حسن خراب ہو جائے گا میری باڈی خراب ہو جائے گی میرا یہ کام بگڑ جائے گا میری نوکری ہٹ جائے گی میرا کاروبار بند ہو جائے گا اللہ فرماتے ظالم کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تیری نیت کو جانتا ہوں مجھے تیرے امال کا پتا گوالی مداس کو میں تمہارے دلوں کی راز کو جانتا ہوں دلوں کے اندر سے گزرنے والے وشواس کو جانتا ہوں دلوں کے اندر بسنے والے ارمان کو جانتا ہوں تم نے قرآن کی پرواہ نہ کی رمضان کی پرواہ نہ کی جھوٹ تم نے بولا گلے شکوے تم نے کیے حرام خوری تم نے کی میرے روزے تم نے نہیں رکھے قیامت کا دن آئے گا حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا سخت دن ہوگا پیاس کی ماری دنیا زبان باہر نکالے کھڑے ہوگی انبیاء پریشان ہے اولیا پریشان ہے تمام علماء پریشان ہے پیرا فقیر پریشان ہے زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے ساری کام کائنات پریشان ہے اتنی پریشانی ہوگی ابراہیم خلیل اللہ جیسا پکار اٹھے گا لا آسانوں کا گئی رہا گا اور میرے رب معاف کر دے میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا ایسے وقت میں لوگ دیکھیں گے کچھ آدمی عرش کے نیچے بڑے سائے میں بیٹھے ہیں آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لوگ کہیں گے لاہی یہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھی اتنی پریشانی والے دن میں بھی اتنی مصیبت والے دن میں بھی آج ان کے اللہ پاک نے اتنی مہمانی کی ہے یہ کون ہے جب آپ ملے گا یاد کرو تم بدماشی کیا کرتے تھے یہ احتیاط کیا کرتے تھے تم روز کھا کرتے تھے یہ روزے رکھا کرتے تھے تم قرآن کو پیٹ کر کے چلتے تھے یاد کرا وہ دن تم نے میرے قرآن کو ٹھکرایا میرے رمضان کو ٹھکرایا میری عبادت کو ٹھکرایا تم نے پیسوں سے پیار کیا اپنی جان سے پیار کیا میرے رمضان کی پرواہ نہ کی آج میں خدا نے روزے رکھنے والوں کو یہاں قیامت کے میدان میں استقبالیہ دیا ہے بڑے بڑے لانتی لوگ فخر کرتے ہیں میں ایک نہیں روزہ رکھا کسی نے پتا بھی نہیں لگن دیتا میں روزے رکھے کہ نہیں وہ کسی کو کہتا ہے ساری کائنات کے خالق کو تیری بدماشیوں کا پتا ہے پروردگار کو تیری ایک ایک قدم کا پتا ہے اللہ پاک کھانے کو بھی دے پینے کو بھی دے پھر بھی آدمی روزہ نہ رکھے اس جیسا لانتی کون ہے سیاب اکرام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی پتے چبا کر روزہ افطار کر لیا درختوں کے پتے چبا کر روزہ رکھ لیا پانی پی کر روزہ رکھ لیا پانی پی کر روزہ کھول لیا بڑے بڑے لوگ روزہ نہیں رکھتے یا مجھے پتا مکر کرتے ہیں سارے رمضان میں لوگ گانے بجانے سے پرہیز نہیں کرتے جنہوں نے روزے رکھے یا وہ بھی فکر کیا کرو قبول بھی ہوئے کہ نہیں ادھر روزہ بھی ہے ادھر کنجری کے گانوں سے بڑا لذت بھی لے رہا ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو قرآن کی تلاوت بھی کرو مسلمان بن کے زندگی بسر کرو مسلمان بن کے موت مرنے کی کوشش کرو الحمدللہ میں تو ایسے ملک میں روزے رکھ کر آیا مجھے تو پتہ چلا نہیں کہ فلاں آدمی روزہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھنڈ بھی ہے سرد علاقہ بھی ہے لیکن ان سے زیادہ کھانا پینا جانتے ہیں وہ ترالی میں اتنا بڑا مجمع ہر مسجد میں قدم رکھنے کی گنجائش نہیں آرام طلب لوگ ہیں ایش پرستی والے لوگ ہیں بڑی مسجد میں چھوٹی مسجد میں پیر رکھنے کی گنجائش نہیں تم اپنے آپ کو غریب کہتے ہو تراویوں میں نہیں آتے بڑے لمبے ہو گئے بڑے چاوڑے موٹے ہو گئے جنہوں نے تراویاں نہیں پڑی جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے پڑے آ جاؤ جنہوں نے تراویاں نہیں پڑی آ جاؤ جنت کھلی ہوئی ہے تجھے تو کیا تیرے باپ کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا سلمان ہو کر رمضان کی پرواہ نہیں کرتا شرم نہیں آتی میری تیری کیا نماز ہے نمازیں تو ان لوگوں نے پڑھی کبھی تو نے سوچا نہیں تو پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھتا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو مسلح پہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو دری کے اوپر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اختاروں طرف دیکھ کر کے سوچ کر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ سے ڈر کے نماز نہیں پڑھتا آنکھوں نے کبھی سوچا نہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین کی ہمشیرہ حسین کی بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ زینب نے کیا طرف لاشوں کا ڈھیر دیکھتے ہوئے ستر آدمیوں کے سر نہیں ہاتھ نہیں پیر نہیں بڑے بڑے کڑیل جوان پڑے ہیں کسی طرف قاسم ابن حسن کی لاش ہے کہیں غازی عباس کی لاش ہے کہیں علی اکبر کی لاش ہے کہیں علی اصغر معصوم کی لاش ہے خیمے کے چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے پر سیدہ زینب نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھ لی ایسی نماز ہم میں سے کون پڑے گا قرآن پہ عمل ان لوگوں نے کیا فرمایا استعین کا ہی مصیبت آ جائے پریشانی آئے تکلیف آئے نماز سے صبر سے مدد چاہو نماز پڑھو اللہ کے سامنے آجزی کرو مالک کے سامنے اپنی و انکساری کا اظہار کرو مالک سے مانگو ان لو ماں لفظ صبر تو تم نے بھی یاد کر رکھا ہے اور آدمی صبر صبر صبر صبر کرتا ہے پر صبر کرنا کون جانے کسے معلوم صبر کسے کہتے ہیں کون جانے صبر کا کیا مقام ہے جا زینب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کیا صبر کسی کہتے ہیں کپڑے نہیں پھاڑتی پریشان نہیں ہوتی دھار دھاڑ نہیں کرتی چاروں طرف ستر سے زیادہ لاشوں کا ڈھیر ہے خیمے کی چاروں طرف لاش ہی لاش ہے پیاسے مر گئے زبان تالوں سے چمٹ گئی زبانوں پہ کانٹے جمے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا رب العالمین کے احکام کی بجا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کسی کا کتنے بھائی کتنے بھانجے کتنے بھتیجے کتنے بیٹے شہید ہوئے پڑے ہیں اور سیدا زینب ایک نماز کو قضا نہیں ہونے دیتی برابر کھڑی ہو کر سکون سے نماز ادا کرتی ہے یہ نہیں کہ نیت باندھ لی تو اس کی نیت ٹوٹ گئی پریشانی میں بار بار پڑتی ان اللہ اللہ فرماتا میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے صبر کا کوئی کرنا نہیں جانتا ضبط کرنا کوئی نہیں جانتا طریقہ ہی معلوم نہیں شرک کرنے میں ہم آگے بدماشی کرنے میں ہم آگے حرام خوری کرنے میں ہم آگے پورے ملک میں تم ایک افسر بھی نہیں بتا سکتے کہ جس نے رمضان شریف میں رشوت سے گریز کیا ہو بلکہ جب عید قریب آتی ہے تو اور زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دس لاکھ آدمیوں کی بخشش کا اعلان ہونا ہے ادھر رشوت بڑھ رہی ہے ملاوٹ بڑھ رہی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی بڑھانے والے بڑے خوش ہیں عید آ گئی روزے آ گئے زیادہ کمائی کرو تنگ کرو روزہ رکھنے والوں کو کون کہتا ہے یہ رمضان کا احترام ہے روزوں کا یہ احترام ہے یہ احترام ہے گوشت بیچنے والوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر رمضان میں دو چار روپے بڑھائیں گے ان کو یہ پتہ نہیں ہے بڑھا تو ہم دیں گے پر یہ پیسے گھر میں کام آنے مشکل ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے عدالتوں میں جائیں ہو سکتا ہے مصیبت ایسی پڑے کہ وہ پیسے اور بھی ساتھ پیسے لے کے چلے جائیں تمہیں یہ طریقہ جس نے بتایا کہ رمضان المبارک میں آ کر کے مہنگائی کرو پھر مسلمان کے مسلمان اور ایسے ایسے حادثے تمہارے سامنے آ گئے کئی کئی ہزار آدمی اور جنہیں کیمپ کے حادثے میں منٹوں میں اڑ گیا کتنے ہزار مر گئے کتنے ہزار سینکڑوں پاگل ہو گئے ہاتھ کون نہیں ہے پر تم ڈاکے مارنے والے باز نہیں آئے ڈاکو کب باز آؤ گے تم پر سارا ملک مر جائے پر تم باز نہیں آؤ گے ساری مخلوق برباد ہو جائے کوئی توبہ نہیں کرے گا کون کہتا ہے کہ مرتے وقت ہم کو ایمان کی دولت ملے گی جن کے دلوں میں رمضان کا اتنا بھی احترام نہ ہو اتنا بھی اکرام نہ ہو اتنی بھی عزت دل میں نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اس کا تو احترام کیا جائے مسلمان احترام نہیں کرتا وہاں پر انگلینڈ میں ہر مسجد میں پہلے روزے کو نوٹس آیا گورنمنٹ کی طرف سے ہم ہمیں معلوم ہے تمہاری عبادت کا مہینہ آ گیا تم تراویاں پڑھو گے قرآن پڑھو گے حکومت تمہاری کسی عبادت میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن تراویاں پڑھنے کے بعد پولیس باہر نکل کر اکٹھے ہو کر رش لگانا کے لگانا یہ تمہارے لیے نہیں مناسب نہیں جرم ہے کافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں آیا آیا چلا گیا بچارا کیا آدمی مسلمانی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا احترام نہیں کرتا اتنی پیاس کی حالت میں موت آئے گی سمندر پلا کو پیاس نہیں بجے گی اتنی سخت پیاس کی حالت میں موت آئے گی یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان قرآن کا ادب نہیں کرتا اتنی بھوک کی حالت میں موت آئے گی ساری دنیا کا غلہ اس کو کھلا دو اس کی اس کی بھوک جانے والی نہیں یہ تو ایک نقل سی ہے ہمارے کیا روزے ہماری کیا نمازیں ہماری کیا زکات زکات میں بھی مکر ہے نماز میں بھی مکر ہے روزے میں بھی مکر ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں تم بھی مکر کرتے ہو تجویزیں بناتے ہو ہیلے بناتے ہو میں بھی اپنی تجویز بناتا ہوں خیر اللہ کھی اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہے میرا پروگرام کامیاب ہے تم کتنی بھی ترکیبیں بناؤ کتنی تجویزیں بناؤ کتنے منصوبے بناؤ میں خدا تمہارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا اس لیے وہ خری تو میں عرض کر رہا تھا نماز میں تیری میں خوشو نہیں میری میں خوشو نہیں نماز میں لذت نہیں عبادت میں مزہ نہیں قرآن کی تلاوت میں حلاوت نہیں ایمان کا مزہ دنیا میں آج تک نہیں آیا منا ملا سوامی ہم تن اللہ فرماتے مرد عورت کوئی بھی نیک عمل کرے جو دل سے عمل کرے گا اخلاص سے عمل کرے گا مجھے راضی کرنے کے لیے کرے گا ریاکاری نہ ہو دکھلاوا بیچ میں نہ ہو شہرت مطلوب نہ ہو کسی کو اوپر فوقیت مطلوب نہ ہو فرمایا طیبا اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ابھی دنیائی میں ہوتا ہے میں اس کو جنت کے مدد دنیائی میں چکھانے لگ جاتا ہوں کتنے لوگ ایسے آئے دنیا میں مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی آنکھوں سے ہمارے لوگوں کو تو اگر خواب بھی نظر آئے گا تو اس میں دریا نظر آئے گا پانی سانپ بچھو آگ بھوئے جیسی روح ویسے ہی فرشتے جیسے ہم ویسے ہمارے خواب ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے دنیا ہی میں جنت دیکھ لی یزید جبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں آخری وقت قریب ہے موت آ رہی ہے فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کر دیا اللہ والے نے منہ پھیر لیا دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا اللہ والے نے منہ پھیر لیا پوچھا گیا جنت سے ناراض ہو رہے ہو جنت سے منہ پھیر رہے ہو سے اس نے کہا ہاں نگدو با جنت کے لیے دنیا مرتی ہے تم منہ پھیر رہے ہو آئے کہنے لگا تم میں ایسی جنت کا کیا کروں وہ گل ہی کیا ہے وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو وہ گل ہی کیا میں اس جنت کا لے کر کروں گا کیا یقین کی بات ہے اعتقاد نہیں ہے آج میرا تیرا بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے پہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں آرون الرشید کا زمانہ ہے بادشاہ ہے آرون الرشید کی بیگم زبیدہ اللہ والے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے اس نے کہا سبیدہ آج تو جنت بیچ رہا ہوں بہشت فروخت کر رہا ہوں تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے کتنی بڑی ہوگی وہ جنت کیسی ہوگی اس میں ٹرک خود کر رہا ہوں تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے کتنی بڑی ہوگی وہ جنت کیسی ہوگی اس میں ٹرک کیسے ہوں گے ہو کتنی ہوگی انشاءاللہ یوں کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاتے یقین کی بات ہے زبیدہ کہنے لگی بہلول کو کیا کر رہے نے کہا جنت بیچ رہا ہوں زبیدہ کہتی ہے کتنے کی کہ پانچ سو روپئے میں زبیدہ نے پانچ سو دے دیے بہلول نے پانچ سو روپئے لے کر دریا میں پھینک دیے زبیدہ کو بڑی تکلیف ہوئی اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے اس نے کہا سودے کی بات ہے میں نے اپنے پیسے پھینکے تیرے تو نہیں پھینکے جنت تیری ہو گئی پیسے میرے ہو گئے کاروبار ہے معاملہ اس نے کہا چل میں تیری زبان پہ یقین کرتی ہوں جا کے سو جو گئی خام میں محل نظر آئے جنت دیکھ لی پوچھا یہ کیا ہے جواب ملا تیری خریدی ہوئی جنت الفردوس ہے تیری خریدی ہوئی جنت ہے بہشت ہے اس نے فو یہ تو سچ کہتا تھا بہلول اور جا کر خریدنی چاہیے اگلے دن زبیدہ پھر گئی بہلول دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے اس نے کہا بہلول جی کیا کر رہے ہو کہ بہشت بیچ رہا ہوں زبیدہ پوچھنے لگی کتنے قیمت ہے اس نے کہا آج تو پانچ ہزار ہے قیمت پانچ ہزار قیمت بن گئی آج وہ کہنے لگی توبہ توبہ توبہ مارکیٹ میں جنت کم ہو گئی یا خریدار زیادہ آ گئے یا بکتی بکتی ختم ہو گئی کل پانچ سو کی تھی آج پانچ ہزار کی اتنا مہنگ کیسے ہو گیا سارے کہہ دو سبحان اللہ بہلول کہنے لگا زبیدہ کل بے دیکھے کا سودا تھا آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو کل میری زبان پہ یقین تھا آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو تیرے دیکھنے نے مہنگا کر دیا پھر بھی پانچ ہزار دے دیے بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے عورت ساتھ پھر سر ہو گئی نے کہا جی یہ کیا کرتے ہو ایسے روز دریا میں پھینک رہے ہو اس نے کہا سب معاملہ میرا تیرا کاروبار ہے اس نے کہا مجھے بھی کچھ بتاؤ تو صحیح بہلول کہنے لگا تجھے معلوم نہیں اگلے ملکوں میں قحط پڑا ہوا ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں میں یہ جو پیسے پھینکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں مقرر کر رکھی ہیں وہ ان پیسوں کو منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آگے جاتی ہیں بھوکے لوگوں نے جال لگا رکھے ہیں وہ مچھلیاں ان میں آ جاتی ہیں جب مچھلی پکڑ کر وہ پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے لیے پیسے نکل آتے ہیں بھوکے لوگ آٹا لے کر کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہمیں تو دعا کی آج ضرورت ہی نہیں نا کبھی بادشاہ لوگ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے بادشاہ لوگ آتے تھے اور بادشاہ سے صحیح سالم مسلمان ایسے ایسے کام کرنے والے بادشاہ محمود غزنبی رحمہ اللہ جمعے کا دن ہے سومنات کے مندر پہ حملے کے لیے آیا ہے افغانستان سے فوج لے کر آیا پیدل فوج آئی سفر کرتی ہوئی آئی چور چور ہے تھکن سے سومنات کفر کے مندر پہ حملہ کر دیا کافی گمسان کی لڑائی کے بعد اطلاع ملی محمود کی فوج کو شکست ہو گئی بھاگا نہیں سجدے میں گر پڑا اور حملہ کرنے سے پہلے حضرت خرقانی رہی محلہ کے پاس گیا بزرگ کے اور جا کے کہنے لگا سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے دعا فرماؤ خواجہ ابو الحسن خرقانی رہی محلہ کے پاس ہو کر آیا دعا کرا کے آیا پیسوں کے بزرگ نہیں تھے رقمیں لینے دینے والے بزرگوں کی بات نہیں تھی آج تو گلی گلی میں پیر بھی دھکے کھا رہے ہیں جیسے برتن کلی کرا لو منجی پیڑی ٹھکوا لو مینو پیر بنا لو بلکہ میں دوسرے عقیدے والے لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں تو ہمارے بھی بگڑ گئے رجسٹر بغل میں دبائے ہوئے ہیں آؤ مرید بن جاؤ آؤ مرید بن جاؤ کیا مصیبت ہے یار جو قابل سمجھے گا سننا کوئی نہیں بتاتا پھرتا کہ میرے پاس اتنا رکھا ہے جس پیر کے پاس کچھ ہے وہ کبھی نہیں بتاتا پھرتا کہ میں اتنا قابل ہوں کون بتائے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے دعا بھی کی محمود کے لیے اور اپنا مسلح نکال کر دے دیا اور کہا محمود جب کوئی پریشانی آئے جنگ میں اس مسلح پہ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنا اور سر سجدے میں رکھ کر اپنے مالک سے دعا مانگنا مالک ہی سے امداد طلب کرنا اللہ والے نے کہا تھا مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا لیکن محمود کو جب پتا چلا کہ میری فوج کو شکست ہو رہی ہے دو رکعت نماز پڑھی اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نہیں پڑی ادب کی وجہ سے کہ اللہ والا اس پہ نماز پڑھتا تھا سر سجدے میں رکھ لیا اور مسلح اپنے سر پہ ڈال لیا سر سجدے میں رکھ دیا اور مسلح سر پہ ڈال لیا اور ماں کہنے لگا پرستوں کی حق پرستوں کی نکی تو نے گر دل جوئی نہیں حق پرستوں کی تو نے نکی گر دل جوئی نہیں نہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں میرے مولا میں گناگار ہوں میں سیاکار ہوں میں بدکار ہوں میرا منہ اس قابل نہیں تم سے دعا مانگو میرا منہ مانگنے کے قابل بھی نہیں آج کے قابل بھی نہیں میں بڑا گناگار ہوں پر مولا اس وقت کفر کے ہاتھوں سزا نہ دے معافی عطا فرما مرخی نے لکھا ہے علماء کرام نے لکھا ہے محمود غزنوی نبی نے ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا اب آئی محمود مبارک کو تمام قلعہ پھٹا ہو گیا مانگنے والے ہی نہیں رہے اس یقین سے مانگنے والے نہیں رہے تو بھی دعا مانگتا میں بھی دعا مانگتا ہوں پر دل میں ہے کہ ملے گا کچھ نہیں جو مانگنے والے تھے وہ تو کہتے تھے تیری کرم سے بے نیاز تیر کرم سے بے اور کون سی شاعر ملی نہیں تیرے کرم سے مولا تو نے اتنا دیا وہ ان تو نعمت اللہ لا تو سوہا تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تیری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا تیری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان کہاں اتنی نعمتیں دی ہے تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شہر ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں میری جھولی چھوٹی ہے میرا دامن تنگ ہے تیری رحمت کا خزانہ بڑا وسیع ہے اور میری حالت یہ ہے سجود جو مگر عزم میں پختگی نہیں اور قائل بندگی تو ہو قابل بندگی نہیں میں اس قابل کہاں ہوں کہ سجدے تیرے دروازے پہ کرو سجدارے کیا کرو جب نے نیاز گسایا کرو میں اپنی نے نیاز کو تیری چوکٹ پہ جھگایا کروں عرض کر رہا تھا نماز پڑھی زینب نے نماز پڑھی سکرا نے نماز پڑھی سکینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فاطمت الزارا کے خاندان نے نماز پڑھی علی کے خاندان نے نماز پڑھی نبی کے خاندان نے نماز پڑھی تم مسلح پہ نماز پڑھتے ہو زینب نے لاشوں کے اوپر نماز پڑھی نہ سوچا کیا حال بنا ہوا ہے کیسے یاد آ گیا نماز کا وقت تمہیں رمضان کا پتہ نہ چلا اسے نماز کا پتہ چل گیا اور ظالموں نے جب لاشوں کی بے حرمتی کی ہے معصوم بچیوں نے سر اٹھا اٹھا کر جھولیوں میں بھی رکھے پھر بھی نماز یاد ہے سید دادا رضی اللہ تعالیٰ بار بار نماز میں دوڑاتی ہیں سواب یا اللہ صبر عطا فرما یا اللہ صبر عطا فرما اندازہ لگا بیٹی کی لاشیں سامنے پڑی ہر صبر مسلمانوں کا صبر دیکھو کراچی میں ایک دوسرے کا رمضان میں گلے کاٹ دیے کتنے لوگ مار دیے مسلمانوں نے مسلمانوں کو خدا کا قیر نہیں اللہ کا یہ عذاب نہیں نہ حکومت توبہ کرتی ہے نہ عوام توبہ کرتے ہیں نہ چھوٹے نہ امیر نہ غریب کوئی بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں سارے ملک کو برباد کر دو گے پر توبہ نہیں کرو زینب کہاں قرآن پڑھ رہی ہے کتنا بدبخت ہے کتنا لعین ہے وہ آدمی کہ رمضان کا سارا مہینہ گزر گیا اور قرآن کی زیارت نصیب نہ ہوئی قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ہوئی مسجد میں رمضان میں قرآن پڑا گیا یہ گھر میں پڑا ہوقا پیتا رہا یہ بار فکر سے پیتا رہا یہ باہر تارے بجانے میں لگا رہا اس کو کون مسلمان کہتا ہے کیسے اللہ کا نہ آئے کیسے اللہ کا عذاب لائے رمضان میں عزت نہ بچی مسلمانوں کی حالانکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک لڑکی کو میدان جہاد سے جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا کافر کی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر حضرت بلال کو فرمایا یہ لے چادر اس لڑکی کے اوپر ڈال کر پردہ کرا دیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے فرمایا اچھا باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے پھر میرے دروازے میں اور اس کے دروازے میں فرق کیا ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر کافر کی بیٹی کو پردہ کرا دیا اور یہاں یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جنت کی سردار فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں لاشوں پہ نمازیں ادا کر رہی ہیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں انہوں نے سمجھا تھا ولا سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ مرنے والوں کا کبھی وقت ضائع نہیں ہوتا مالک کے نام پہ سر کٹانے والوں کو کروڑوں مبارک ہو مصیبت کے وقت میں بھی سیدہ زینب پیاسی بھی ہے تین دن کی پیاسی ہے لاشوں کا چاروں طرف ڈھیر ہے پھر بھی نماز ادا کر رہی ہے قرآن کی تلاوت جاری ہے زینب کی زبان پہ خیمے کو آگ تک لگا دی گئی زینب کی نیت نہ ٹوٹی وہ بھی انسان تھی اس کو بھی پیٹ لگا ہوا تھا وہ بھی بیٹوں کی محبت کرنا جانتی تھی اسے بھی پتا تھا کہ آج گلشن محمد اجڑ گیا آج نبی کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا اسے پتا تھا پر اس بھائی کی بہن تھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولانا آزاد مرعوم لکھتے ہیں کہ اسی کے قریب تیروں تلواروں کے زخم تھے اور حسین کا سر پھر بھی سجدے میں تھا پھر بھی سجدے میں ہے پانی نہ ملا تیمم کر کے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا آج مردی حسین کو سجدے میں موت آئی آج بغیر کلمے کے موت آ رہی ہے فرمایا تو مینو نبی و رسول ہی و تجاہدون فی ہی دون اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں آنا جانے جہاد میں مقابلہ کرو کفر کے مقابلے میں تم نے کافروں کو مارا تم غازی بن جاؤ گے اگر تیرا سر کٹ گیا اللہ فرماتے ہیں تیرا درجہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ میں تجھ سے خود پوچھوں گا بتا تجھے کون سی بہشت پسند ہے سارا خاندان ذبح ہو گیا پرواہ نہ آن نہ دی نانے کی جان نہ دی نانے کے فرمان پر سارے کٹ گئے پر قرآن پر آنکھ نہ دی ظالم کے سامنے سر نے جھکایا ظالموں کی خوش آمد کرنے والوں اور ظالموں کے چمچوں خدا کی قسم موت آئی خبر آئی بات ممکن ہے کہ تمہیں کفن تو کیا تمہاری لاشوں کو بھی کتے کھائیں نہ جاتی کرو کسی پہ نہ ظلم کرو نہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اتارو جناب محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے یوں غلاف پکڑ کے فرمایا کعبے او بیت اللہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے تیرا فرشتے طواف کرتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام نے تیرا طواف کیا اگر تجھے کوئی سو دفعہ توڑے اور سو دفعہ بنائے مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا مجھے اس وقت دکھ لگتا ہے جب ایک مسلمان کی عزت اتاری جاتی ہے اس کی آبرو اتاری جاتی ہے مجھے اس وقت اتنا دکھ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ضلع سے کعبہ پکڑ کے فرما رہے ہیں وہ لوگ سارا قافلہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ہے مستورات ہیں عورتیں عورتیں بچی ہوئی ہیں قافلہ گزر رہا ہے اس وقت بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو سیدہ زینب وہ کافلا گزر رہا تھا کسی بد وقت نے لوگ آج کل بڑے ہوتے ہیں نا نعرے مارنے والے یا انہی کی نسل زیادہ چلی آ رہی ہے یہودیوں کی نعرے چڑانا دوسرے کو کھجانا بےستہ کرنا وہ کافلا گزر رہا تھا نا حسین کا لوٹا ہوا لگ گئے کہنے کچھ چھوکرے لڑکے آیا مزہ مزہ مل گیا کہ نہیں آئے تھے حکومت لینے سیدہ زینب روئی نہیں آئے تانا مار رہا ہے آئے میرا مار رہا ہے فرمانے لگی کلو کم تم فی بوتی کم لبر دل لگی نا کتب ملک کہنے لگی تمہیں کس نے کہا ہماری ہار ہو گئی تمہیں کون کہتا ہے ہماری ہار ہو گئی کس نے بتا دیا تمہیں کہ ہماری ہار ہوئی ہے تمہاری جیت ہو گئی ہماری ہر وقت جیت ہے اور کہنے لگی میرا سارا خاندان اجڑ گیا میرا گلشن اجڑ گیا میرا باغ ختم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا لیکن یاد رکھو تم اب بھی اگر کھڑے ہو کر مسجد میں اذان دو گے اب بھی میرے نانا کا نام آئے گا اب بھی میرے نانا کا نام آئے گا قافلہ لوٹا ہوا پٹا ہوا نمازیں پڑھتی ہوئی سیدہ زین مدینے پہنچی اللہ سب کو مدینے کی نصیب فرمائے گا سیدھی گئی ہے گمبد خدرا کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب روئی ہے نانا کتنا بڑا کافلا لے کر گئی تھی اللہ تیرے لٹائی چھوٹے سے لے کر بڑے تک بڑے بڑے جوان سب تیری راہ میں لگا دی اللہ جھاڑ کے آئی ہوں خالی ہو کر آئی ہوں نانا اب تو تو راضی ہے ہم نے سر دے دیا تیرے دین پہ آنچ نہ آنے دی تیرے قرآن پہ حرف نہیں آنے دیا سب کچھ لٹا دیا رمضان المبارک میں بڑے بڑے حاجیوں نے تھوڑی سی زکات دے دی بغیر حساب کتاب کے سارے سال کرے گا میں نے بہت زکات دی ہے میں نے بہت خیرات کی ہے سبحان اللہ میرے مقابلے میں کوئی داتا نہیں میرے مقابلے میں کوئی سخی نہیں کوئی نہیں تو کیا دے گا تو کیا دے سکتا ہے تو زینب کے جتی کے اڑی ہوئی کا مقابلہ نہیں کر سکتا زینب نے اس وقت بھی سونے کے کنگن اتارے اور محافظ قافلہ کو کہنے لگی اس وقت تجھے پتا ہے ہمارے پلے کچھ نہیں یہ اپنے کنگن تجھے انعام کے طور پہ دیتی ہوں تو نے پانی پلایا تو نے ہمیں نمازیں پڑھوائی تو نے ہمارے قافلے کو آرام سے نے پہنچایا ہم نبی کے خاندان کی عورتیں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں علی مرتدہ شیر خدا کی لگتے جگر ہوں ہم سخی لوگ ہیں اور کچھ ہے نہیں یہ میرے کنگن ہے جو میں تجھے دیتی ہوں تیرے جیسا ہوتا میرے جیسا ہوتا تو ہاتھ میں نہیں یوں جولی پھیلا کے لیتا سبحان اللہ جی کردہ تبرک لالچ اپنا تے منہ نہ تبرک وہ بھی مدینے کا تھا نا قافلے والا خدمت کرنے والا بھی مدینے کا باشندہ تھا اس نے یوں ہاتھ باندھ دیے فاطمہ کی بیٹی انعام ضرور لوں گا اللہ مبارک کرے تمہارا دیا ہوا انعام یہ میرا مقدر تھا کہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے میرا موقع بنا دیا اللہ نے تمہاری اس لٹے ہوئے قافلے کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا میں خوش قسمت ہوں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں پر زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا مجھے یہ انعام نہیں چاہیے وعدہ کرو یہاں نانا کے دربار میں کھڑی ہو کالی کملی والے کے گنبد خدرا کے سامنے کھڑی ہو کہاں کھڑی ہو حضور کی وفات کے بعد ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے سنا ہے میرے محبوب کا انتقال ہو گیا کہ جی ہاں کہاں دخل کیا کہ اس اپنے حجرے میں مجھے قبر تو دکھا دے اما ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا دیہات کی عورت ہے دیہاتی عورت ہے پر عشق کتنا ہے دروازہ کھلا چوکھٹ پہ کھڑی ہے وہ کہنے لگی کالی کملی والے اور میرے آقا اور میرے سامنے آپ کی دیدار کے لیے آیا کرتی تھی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی تیرا تیری شکل کا دیدار کر کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا میری غربت دور ہو جاتی تھی میرے دکھڑے ٹل جاتے تھے میں اب کس کی زیارت کروں میں اب کس کی شکل دیکھوں مجھے اپنی یہ زندگی اچھی نہیں لگتی آپ کھینچی اور محمد کی چوکھٹ پہ گر کے چاند دے نانا کے دربار میں کھڑی ہو میری پہچان کر کے کل قیامت میں جب میرے گنا مجھے پھنسائیں گے میری لوسیا آئی جب مجھے پھنسائے گی پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا مصیبت کا مارا ہوا ہوں گا زینب وعدہ کرو اس وقت اپنے نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دے گا یہ تو وہی آدمی کہے گا جس کا قیامت پہ یقین ہے میرا تیرا تو نہ قبر پہ یقین ہے نہ قیامت پہ موت پہ بھی نہیں ہے اس لیے نماز نہ چھوڑو بے نماز مرو گے تو کتے کی موت آئے گی بے نماز مرو گے تو جانوروں سے بھی بدتر موت آئے گی ڈر خدا کے قہر سے ملک پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے معافی مانگو اللہ سے پورا کرو اللہ کے سامنے مردار سارے جولی پھیلا کر ہر وقت اللہ سے دعا کرو نماز پابندی سے پڑھو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ مصیبت زدہ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی تم ہٹے کرتے کھاتے پیتے کنجری کا گانا سننا جانتے ہو نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے کچھ صحیح دو برقاط